مذبذبين بين ذلك لا هؤلاء هؤلاء ولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وہ شک اور تردد کی حالت میں نہ ان کی طرف ہوتے ہیں اور نہ ان کی طرف اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی راہ نہ پائیں گے منافقین کی حالت نفاق پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ ایمان و کفر کے درمیان حیران اور مضطرب ہوتے ہیں کھل کر نہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ کافروں کے ساتھ اور ان میں سے بعض کو شک لاحق ہو جاتا ہے تو کبھی ادھر مائل ہوتا ہے اور کبھی ادھر بخاری و مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال دو بکروں کے درمیان حیران بکری کی ہے کبھی ایک کی طرف جاتی ہے تو کبھی دوسرے کی طرف وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کس کے پیچھے ہو لے